حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہی ایک دیہاتی نے کہا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا آپ کے مراد اللہ کی رحمت سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار دس